شخصیتوں ہوا جن کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتے لاکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمت اے مجھے نبی یا صحابہ تمام اوے انسان آئے اللہ تبارک و تعالی تمام دلائے محبوب کریم سے ایمان ایمان کے بنائے ہوئے تمام دلین جی زینت ہے الیکم والفسوق والعصیان اللہ تبارک و تعالی تمام دلین میں نفرت داخل کرے سجی ہے ناپسندیدگی داخل کرے چلی ہے ہے کفر اللہ تبارک و تعالی جی نافرمانی گناہن کوئی اللہ تعالیٰ الراشدون یہی ہدایت ہیں اللہ اللہ تبارک و تعالی جو بڑو بڑو فضل انعام صحابہ رضوان علیہ زندگی سیرت انہوں جو کردار ان سے گڑو گی احادیث کتابوں کو مطالعہ کروں تاکہ ان احساسات ذمات ان فکر اور ان کی سوچ معلوم معروم تھی ان حوالے سے آؤں جی گفتگو کے تین حصوں میں تقسیم کرس سب کا پہلی صحابہ اکرام کی سوچ اور فکر توحید عید کے حوالے سے بے نمبر پہ صحابہ اکرام کی سوچ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے نمبر صحابہ اکرام کی سوچ فکر جنت جا عالی شان مراتب حاصل کرنے ان شا احساسات ان بابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان کے احساسات کے دسو انہوں کی سوچ کی فکر سے غور کرو توحید کے حوالے سے انہوں کی کیتری گہری سوچ ہے کیتری وکی سوچ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرے تو مجھے پی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں داخل ہے گھرائے کرے وسیعت کرے تو کرب کے حوالے خصوصی تاکید کرے یا بولیں گیا اے مجھا عبداللہ عبد اللہ میرا سارا قرض ہے یہ تو ادا ہے ان کرو قرض ادا کرنے کا عاجز تھی ونی تو مجھے بولا کا تو مدد بھلجیں مولا جو لفظ عربی زبان میں مختلف معانی میں استعمال کیے تو مولا جی اتنی مانا مشکل کشا ہے آزاد کرن والے مالک کے بھی مولا چبو ہے آزاد کرن غلام کے بھی مولا چبو ہے چاچے کے پٹ مولا چبو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو آؤں حیران تھی ویس بابا جو جی یہ مولا ہے من مولا کا اے بابا سائیں جو مولا تاڑھ ہے جیسے آؤں مدد گھرا فرمائی اللہ منجو مولا اللہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد گھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پہنچے پٹ کے وسیعت کرے رہے ہوئے ای توحید کی تاکید کرے رہے ہوئے تو ہر قسم کی آجی میں حقیقی مولا مدد کرنے والوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود بیان کرے تو فواللہ ما وقعت فی قربت او قدیب اللہ جو قسم ان قلب کے حوالے سے جدیب تنگی جو شکار تھے مو اللہ تبارک و تعالی کے آواز دینی اللہ کا دعا گھری یا مولا زبیر ایک بھی عن دینی اے مولا زبیر جا ان زبیر جو مجھے پی جو قرض کو ادا کر فیقضیہی اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائی اے اللہ تبارک و تعالی مجھے مکمل قرض ادا کرن دی اساں کے توفیق دے یہ صحابہ کرام سوچ ہی فکر ہوئی پہنجے اولاد کے مقروض ونن پیا تا کے دھکا کھائن دلا چھڈین نہ تھا بلکہ دی رہنمائی کرن حقیقی مولا ہر قسم کی ہر قسم کی پریشانی ہے تنگی میں جے کو کم آپ سنوارو ہے وہ اللہ تبارک تعالی یہی صحابہ کرام اسلام اللہ علیہ مجمعین ہرن کی سوچ ہی فکر جو اندازوں کرے ہو توحید کے حوالے سے کیترا سخت ہوا مصنف ابن ابھی شہبہ کی روایت ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ کہیں بیمار کی عیادت کا ومیت ہو اسے تو ہونے کے ہاتھ میں کو دھاگوں بدو گیا جبے تو لو مت وہی علیہ کا ماں صلی تو علیہ کا یہ لائے سر یاد رکھ جے کرے تو یہ نہ تھو تو ان حالت میں موت تھی یہ تو پھر پاتو پہ ہوں ماں صلی تو علیہ کا آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تو جنازوں کرے پہنچ یہ صحابہ اکرام کی سوچ ہی فکر کی سوچ جسے تو کترا مانو موسا گڈ بیٹھا ہیں مختلف علاقن میں آئل نیا مسلمان بھی آئن انہن کے سامنے پنجو عقیدہ واضح کرے تو انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ہاں جانا تو اے حجر عصمت تو ایکڑو پتھر آئیں ذاتی طور پہ تو میں کو نقصان دین دی طاقت کو نے اے کہ نہ پی دین دی طاقت کو ولولا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کب بلو کا نہ کب بل ہوتا ہیں جے کرے مو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کے چمن دے نڈ چھو جے ہا تو آم قتل کو کی مجمع پہنے عقیدے دی وضاحت کنتا یہ صحابہ اکرام جو مڑ ہے جائے صحابہ اکرام دی سوچ ہی فکر آئے صحابہ اکرام جو بات ہی احساسات ہیں تو ہی سے حوالے تھا وہ تمام چک اے پہنے عقیدے کے بالکل واضح کرے بیان کرنا اے ان میں کے قسم دی کا رکھ سکا مانو یہ اعلان تو تو دو اللہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم ان ان سال حج جناب جابر رضی عنہ بیان کرے فقدم المدینہ بشر كلهم يلتمس برسول الله الله ويعمل مثل عمله تمام افراد مدینے کی کہتا ہر خواہش تمنا یہ ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کن اے پان دے عمل دے مطابق عمل کرنے بنائے یہ صحابہ اکرام دی تمنا اے صحابہ اکرام دی سوچ دی فکر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے حوالے لیکن دیکھنے کو انسان انہوں دے سامو کو مانو پیغمبر اے صلی اللہ دی سنت دی مخالفت کندو ہو یا پان صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مقابلے میں بے کہیں دی جی، گال کے تردین دی جی، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر مكي جب پائے جو تمام کے آسمان تا پتھر رسما تمام کے حالات کرو دیندو ان کرے جو عام رسول اللہ جی گال پہ آ دوں اے رسول اللہ جی مقابلے میں تبھی کے امتی جی گال پہ لوں اگر سے وہ امتی پوری امت میں سب کا افضل ابو بکر ای عمر رضی اللہ اللہ اللہ عنہ ہوا ہوا ہوا لیکن صحابہ صحابہ اکرام اکرام کی کی کی فکر یہ ہوئی تو تو رسول دے فرمان کے کے کے کے مقابلے مقابلے میں میں میں پان صلی علیہ وسلم سنت سنت کہیں ڈال قسم حیثیت کو کو نہیں رکھے یہی جے کرے کرے انسان چھڑے رستو اختیار کر ہو انہوں انہوں نے دل احساسات جامع کرمی جی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ مانو اچے تو چوے تو سلام فلانو مانگ تھی سلام چاہے پہ